اور موسیٰ کے قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا بچڑا کیا تھا ایک بے جان جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے